سب

چندام مجبور چندر ناچی ستخا بندہ سطف کرنا ایسے خطبہ دنوں بعد میں جناب مندر سامنا جس موضوع میں سامنے رکھ کے گفتگو کرنی اس بک کر کے توجہ اور تمہارے سماعت فرمانا ہے عنوان موضوع جناب سمجھا دینا میں سمجھا عنوان موضوع کیا ہے خلافہ راشد لفظ مسلم خلافہ راشد چار یار

احترام کی نگاہ جنازہ دیکھا جائے تو یاد رکھو سیرت محمد رسول اللہ اللہ صلی تعالیٰ آپ سرکار کی سیرت پاپ جو ہے سیرت جی امت واسطے نمونہ ہے وہ پوری نہیں ہوتی گی اس وقت ہی ہوئے گی سیرت محمد جس وقت شار یاد سیرت نال ملا دیا جائے گا اپنا آغاز کرنے کے اس میں انتہائی توجہ غور و نظمات فرماؤ بالکل ابتدائی جی گل تھوڑی جی مشکل ہے مگر اس میں آسان کر کے سمجھانے کی کوشش کرنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ موٹی کی حدیث بات کی دلیل پہلے پیش کر رہا ہوں رسول پاک سرکار نے فرمایا علیکم علیکم بسنتی و بسنت الخلفاء الراشدین عبدو علیہا بالنواجس میرے بڑے کو پیار نہ بولو سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی علیہ وسلم آپ سرکار سر موضوع شروع کر دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ سرکار نے فرمایا علیکم علیکم کا مطلب ہے ناظر پکڑیا گیا قابو کرایا گیا سنت ہی میری سنت اور میرے طریقے نو میرا طریقہ میری سنت یاد دور پر ادھر آدمی بھی ہے اور مسلمانوں کے واسطے پائے اس میں علیکم بسنتی باب سنت سنت سنت الخلفاء راشدین راشدین میری میرے خلفاء خلفاء ہیں چار یار انہی گل کر کے حضور نے فرمایا عدو علیہا دیکھو پیچھے کنیا ذکر ہوا پیتارا ذکر ہوا ایک گل مشکل سارے نے توجہ لگا گلے پیچھے کنیا سنتا کا ذکر ہے نے فرمایا میری سنت میرے اور پا یہ تھوڑا جہاں جی بولو گے تو میں سمجھا کہ تمہیں گھر کو حضور نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا میری سنت سنت اور میرے پورا سنت نو کراج پکڑ کر کے وزیر فرمایا نپ لیا جی تنگا نپ لویا جی ہاں کیا بنے گا یہ پے یا مگر ترجمہ بنتا ہے یہ سنگ طریقہ کوئی وکر ہونا جو میرا ہوئے گا میرے یار ہوئے گا جو میرے یارہ ہوگا وہ ہوئے گا رسول ہوں میرا فضل ہی اللہ کا کرتا ہے ہے اللہ اللہ اللہ رسول آدھے آدھے آدھے فضل فضل فضل نال نال نال کیا ہونا چاہیے تعالیٰ تعالیٰ دا رسول اپنے فضل نال فصل کرتے نہیں ہونا چاہیے یا کرتا ہے کردے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ پیچھے جی دو دو, کرائے گا پھر کرتے کرنا ایک واسطے کر دے دو واسطے تو سونے ترجمہ یہ بنتا اللہ کے اللہ تعالیٰ کا رسول اپنے فضل نال رکھنے کا چڑھ پیچھے دو دادا کا ذکر ہے اگے گل ایک بھی آئی کھڑی ہے رب دستا ہے وہ جنو سا نبی وہ جنو سا نبی تقسیم کرے گا تو سارے خزانے بھی تقسیم کرے گا نہ کہ

قوم شمار سے میں چیتی چیتی نے اپنے مضمون میرا ارادہ ہے کہ اج ہی مکمل کرا جی گل شروع کرنے کی کوشش کرا گا کہ اج ہی ختم کر دیا لیکن یہ موضوع اگر میں بخیرا کر ایسا ہو سکتا ہوں پچھلی گلی گل ربت نہ رہ سکے اج ہی میں ختم کرنے کی کوشش کرا گا مگر توجہ نال سماعت فرماؤں اے جڑے چار خرافا کی ترتیب ہے پوری توجہ دھیان ہوئے چار خرافا کی جی ترتیب ہے یہ قرآن و حدیث کو ثابت نہیں نس نہ ثابت نہیں یہ صحابہ کرام کا جماعت اکٹھ ہوا ہے اس طریقے نے ترتیب بنی ہے مگر حضور کی پسند بھی یہی سی کہ رب کی رضا بھی اس سے وہی مورتی کی تاریخ سنو پوری توجہ اور دھیان دیا پورا غور ہونا چاہیے میری گل والے پاس پوری توجہ ادھر بھی سن لو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے تربیت فرمائی سوا لاکھ سب نے صاحب ہے سارے عمومی طور پہ آپ نے تربیت یافتہ بنایا سب کو فیض ملیا فیدان ملیا بٹنا ملیا تمام سب تھوڑے جی جاگو ادھر رکھو مگر جی چار یار ہے نا چار یار انہوں نے حضور پاک سرکار نے خصوصی کر دیا انہوں نے جگہ کا مطلب یہ نہیں سی کہ تصا بھی بقایا گلا ٹپا چلو اچھا سنو گل یہ ہے کہ جی چار یار ہے نا چار یار انہوں نے حضور پاک سرکار نے خصوصی کر دیا بڑی خصوصی کر دیا بہت خصوصی تربیت فرمائیے کیونکہ امت نو قیام تک میرا نبی سرکار چاہتے ہیں جو کچھ ہونا سی حالات ون پمنڈے آنے سے ون پمنڈے حالات آنے سن کدے کدے اندرونی تشار تے کدے باہر دے تے میرا نبی آپ کی زندگی آپ کا طریقہ امت واسطے کامل نمونہ ہے چاہے بولو اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ سرکار نے ان چاروں ہر گل جامع اور کام بنایا مگر کچھ خصوصیات کمالات ان کے سن جن حضور پاک نے بڑے بڑے ان چارا کے اندر بڑے اگر چارا کی زندگی سامنے نہ ہو اگر چارا کی زندگی چارا دن اندر جن صلاحیت ہیں چارا دن اندر جن خوبیاں بڑے بڑے رکھی ہوئی ہیں یعنی کچھ چیزوں کے اندر ہے چارا کے اندر خوبیاں مگر کچھ چیزاں رب سونے کے حبیب نے آدھی یار ابو بکر دن تک اپنی نگاہ ایسے پیدا کر رب کی ادا جہاں فاروق کے آزم کے حصے میں نہیں آئی یہ گل پکی بعد ایسی خوبیاں نے جہی حضرت عثمان علی کے حصے سے نہیں آئی حضرت فاروق کے آزم کے حصے سے اور امت یاد رکھو جی کامل اور رہنمائی ہے نا چار جو ہے انہوں نے کمالات اور انہوں نے خصوصیات کی ضرورت سی اگر اگر یہ ترتیب نہ ہوتی کہ پہلا نمبر ابو بکر صدیق دا دوسرا حضرت فاروق فاروق دا تیسرا حضرت تجمان بنے دا چوتھا حضرت مولا علی مشکل پشاد اگر یہ ترتیب نہ ہو اگر آپ کو کہ مولا علی کا نمبر ہونا چاہیے محرے تھی کہ گل کرنا اللہ تعالیٰ قرآن مجید اندر فرما دے توجہ ہے ذرا ذوق نہ بولو سبحان اللہ اللہ رب العالمین فرما دے موت کا وقت اٹل موجن سب ہے موت کے پیچھے وقت موجن ہے اگا نہیں اگر پہلا نمبر تو صاحب کو مولا علی ہے مر جائے اگر مولا علی پاک کا مننے آپ کا مثال بڑا قلم ہے حضور پاک سرکار کا مثال ہوا دس حضرت مولا علی کا مثال ہوا ہے سن چالیس ابو بکر صدیق کا مثال کدو ہے حضور پاک سرکار تو تقریباً اڑائی سال بعد مثال ہو گیا اس کو دس سال بعد فروخ کے آزم اس کو بارہ سال بعد تقریباً آ گئے تھے عثمان غنی دا اور اس کے بعد تقریباً چار یا پانچ سال بعد حضرت مولا مشکل پشا ہوا

ویکن آپ اگر حرافت کرتے جی جی ہونا سی عثمان ہو چکیا ہونا سیون سونے اگر یہی ترتیب مان لی جائے امت چارا دیا ترائے ہو کے رہ جائے گی حضرت ابو

نقصان کتنا ہوا ہے اس سے نفع کتنا دیتا اور نقصان کتنا دیتا تم خبر نہیں چلو خیر ہوں یہ میری کی گل جناب انہوں نے سمجھ آئی ہے کہ نہیں ہے چار یارہ کی جو خلفا کی جی ترتیب بنی ہے یہ ترتیب کے اللہ رسول کو حکم نہیں آیا صحابہ کرام کا اجماع ہوا ہے مگر رب رسول حضور والا کے لالچ کی سمجھ یہ تو میرا توجہ ہے نا ذرا سبحان اللہ یہ جو چار

میں پیش کرا کہ میرے نویل میرے نبی سی مگر اپنی زندگی ہونا نہیں فرما سکے پورا فرمایا پتا اسامہ بن زید حضرت زید کے بیٹے سن حضرت اسامہ حضرت زید کون نے جنہ کا نام قرآن مجید آیا اور حضور پاک نے انہوں نے منہ بولا بیٹا بنایا ہوا ہے غلام صاحب حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار حضور پاک نے مسلمہ کذاب جھوٹے کو قتل کرنے واسطے روانہ فرمایا ایک گل بڑی ہی بڑی گل ہے وہ سن لو میں سر تھوڑی تا ہے وہ پہلے سمجھ لو اس بات سنا حضور پاک کے وسال تو بعد پوری توجہ نہ گل حضور کے وسال تو بعد آس پاس کے قبائل آس پاس کے کبھی لے آئے سن مرتب مرتب ہو گئے کافی سارے لوگ مرتب ہوئے سن پر میں ایک گل کا نشان نہیں کرانا چاہنا سب نال پڑھ کہڑا کنڈا مرتب ہوا ہے میں جناب نے اس گل سے نشاندہی کرنا چاہنا پوری توجہ جناب مدی دا آپ سرکار دن حجت مدی تو شریفل مدی شریف دو شری فلس شریف لیا آپ جی اٹھنی دے سوار ہونے والا کون ہے کہنا دا شہر شاہے کہنا دا شہر شاہے جنہیں دردہ دربار جنہیں بس سجائے دوئے آپ سرکار جا رہے ہیں اٹھنی دے سوار نے گھڑا مانی اور لگی ہوئی ہیں ہزارہ دا حضوم آپ دینا آلے اگر لاکھا کھانے کے بہیر گالی ہوئے گی کیونکہ حجت ملا ملا دے سواری سماجی لگے پر صحابہ نے بڑا جی معاجرہ دیکھا ہے اشاندھی پسندہ جگہ ادھر بس جگہ ادھر

بچے کا نہیں ہوتا جی ماں ماں نا کی بنا بچا پھر آرام تھوڑا جی دودھ پیو پھر اس کے بعد آرام راب جی ہاں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی ہاں کا پتا لگے گا موٹا جا کرتوت کیا ہے سران پڑے تھے کہ سنگو تھلے جھگڑا ہو گیا فیصلہ بس سادے جلب سے کر لینا ہاں۔ پوری زندگی قرآن پڑے شاخل قرآن ہوے پر قبر سے ایک بار پر ایک دن بھی قرآن کی تلاوت نہ ہوئے اگلے تلاوت گرفتار ہونے پر شرک بھی نہ تھے سمجھ لے قرآن پہ پڑھیا سی پر قرآن سگو تھلے نہیں اتریا قرآن نال جڑیا نہیں تا مریا ہے مریا ہے ایک دن بھی قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی پر ویس میں میرا دنیا نے آخنا ہے